خدا مرشد اتار پیرے پیر مرشدے پیرے پیر با کے باز دے بپا کسی کیا چلتا ہے بپا کا کیا چلتا ہے بپا کا کیا چلتا ہے بپا کا کیا چلتا ہے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بابا سے محبت کرتا ہے بپا کا سے کیا چلتا ہے بپا کا سے کیا چلتا ہے کیا کا سے کیا چلتا ہے بپا کا سے کیا چلتا ہے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار گئے کس قدر شاداب دیکھو گلشن اتار گئے ہے سرکار ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے وفا کا سکہ چلتا ہے بن گئے لاکھوں مبل آپ کے زیر اثر بن گئے لاکھوں مبل آپ کے زیر اثر گنگ تھی جس کی زباں گنگ تھی جس کی زباں وہ شولہ گفتار ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے یہاں بابا کا سکہ سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی باپا سے محبت کرتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے آپ کی تقریر میں تحریر میں تاثیر ہے آپ کی الفت میں یارو آپ کی الفت میں یارو سارا ہی سنسار ہے پا کا سکہ چلتا ہے پاپا کا سکہ چلتا ہے کا سکہ چلتا ہے پاپا کا سکہ چلتا ہے سبز سر پہ ہے امام زلفے کالی کالی گئے سبز سر پہ ہے امام زلفے کالی کالی گئے با سبا کردار ہے کیا پپا کسے کیا چلتا ہے پپا کسے کیا چلتا ہے کیا پپا کسے کیا چلتا ہے بابا کسے کیا چلتا ہے اتار سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے یہاں باپا کا سکہ چلتا ہے باپا کا سکہ چلتا ہے مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں داس مشکلوں کے جنگلوں میں پھر رہے ہو کیوں المدد تار کہہ دو المدد جہاں پپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے جہاں پاپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بارہ مدنی قافلوں کا جو مسافر بن گیا بل یقیت تاریوں بل یقینت تاری یا ہے کیا بابا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے کیا پپا کا کیا چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے سے نسبت ہے مجھ کو اس نام کا صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے کیا بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے بابا کا کسے چلتا ہے بابا کا کیا چلتا ہے دعوت اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو دعوت اسلامی کی مولا جگہ میں دھوم گو اس دعا کیا پپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے پپا کا کسے چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے چل چلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی تیرا چل چلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی تیرا اے اجاگر سر پہ اتار ہے کیا بپا کا سکہ چلتا ہے پاپا کا سکہ چلتا ہے کیا کا سے چلتا ہے پپا کا سکہ چلتا ہے سے نسبت ہے مجھ کو اس نام سے صدقہ ملتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ باپا سے محبت کرتا ہے پپا کا چلتا ہے پھپا کا سکہ چلتا ہے گرا کا سکہ چلتا ہے پھپا کا سکہ چلتا ہے گرا کا سکہ چلتا ہے پھپا کا سکہ چلتا ہے